الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك وتجده أمامك وإن سألت فاسأل الله وإذا وإذا استعنت فاستعن بالله ولو استمعت الأمة على أن ينفعك بشيء لا ينفعك إلا ما كتب الله لك وإن اتمعت الأمة الا الا ان يزرك يزرك بشيء لا ما كتب الله لك او كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي بزرگان محترم معزز بھائی اور دوستوں عزیزوں خواتین مائیں بہنیں اور بیٹیاں میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی یہی حدیث شریف پڑھی تھی اور اس میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی ان کی خدمات پر بخاری شریف میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام کو پانی رکھ دیا وضو کرنے کے لیے اور نماز میں بڑے احترام سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی اللہ علم الکتاب اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم آتا فرما یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کو وہ قرآن علوم ملے کہ ہبر الامہ کہے گئے رئیس المفسرین کہے گئے تمام مفسروں کے سردار حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ قرآن کریم کی تفسیر میں آپ سے رجوع فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بعض مسائل میں سوال کیا کرتے تھے یہ ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی شخصیت اس سے ایک مسئلہ علماء نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خود اپنے بڑوں کی خدمت اس طرح کرے بروں کا مطلب اپنے والد اپنی والدہ اپنا استاذ اپنا شیخ اپنے دادا دادی اپنے نانا نانی جو اپنے بڑے ہیں ان کی اس طرح خدمت کریں کہ خود ان کے دل سے دعائیں نکلے اور یقیناً جب ان کی خدمتیں ہوتی ہے تو بغیر کہے بھی ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہے اور وہ دعائیں اثر کر جاتی وہ دعائیں قبول ہوتی تو علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی اس طرح خدمت کرے کہ خود ان کے دل سے دعائیں نکلیں ایک ہے دعا لینا اور ایک ہے دعا کروانا ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے دعا کیجئے بہت اچھی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ عمر میرے لیے دعا کرنا اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر کو کہہ رہی ہے میرے لیے دعا کرنا لیکن جہاں ہم دوسروں کو دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں وہاں پر خود اپنے بڑوں کی اس طرح خدمات کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل سے دعائیں نکلیں اور یہ دعائیں ہمارے لیے باعث سعادت بن جائیں نیک بختی کا ذریعہ بن جائیں وسعت رزق کا ذریعہ بن جائے حلال روزی کا ذریعہ بن جائے تو بہرحال عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی وضو کا پانی رکھ دیا رات میں اور نماز میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر کھڑے کیے تو حضرت ابن عباس تھوڑے پیچھے ہٹ گئے نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اپنے حضا میں کھڑا کیا تھا برابر میں فتخنست تم پیچھے ہٹ گئے آپ نے جواب مرحمت فرمایا چھوٹا سا بچہ ہے دس گیارہ سال کا اور وہ جواب دے رہا ہے انت رسول اللہ وانا امتی آپ رسول اللہ ہیں اور میں امتی ہوں امتی اپنے رسول کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا یہ وہ شخصیت ہے جن کو نبی علیہ السلاۃ وسلام اپنی سواری پر اپنی اونتنی پر پیچھے بٹھا کر کہیں لے جا رہے تھے راستے میں حضرت نے فرمایا یا غلام او میرے بیٹے میں تم کو کچھ نصیحت کرتا ہوں یاد رکھو اور پھر اس میں چار پانچ نصیحتیں ہیں اس میں پہلی نصیحت فرمائی اے فض اللہ یا فض کا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اس کے فرائض کی اس کے نبی کی سنتوں کی اس کی زندگی کی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کی تم حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تمہاری حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے مصائب میں حفاظت پریشانیوں میں حفاظت وسعت رزق میں تعاون اور مدد اور نصرت کرے گا اس لیے کہ دوسری روایت میں جو امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے شعب الایمان میں فرمایا ان نمال یسرا سختی کے ساتھ اللہ آسانیاں دیتا ہے وہ ان نمال کرب نسرا اور قرب بے چینی مسائب اور پریشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نصرت اور مدد کرتا ہے یہ اللہ کا اصول ہے ضابطہ ہے دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عارفوں کم اللہ پھر شدتی تو عارفوں کم اللہ پھر رخا کی یا عارفوں کا پھر شدتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نرمی میں خوشحالی میں اچھے حالات میں تندرستی میں پیسوں کی دنیا میں جب تمہارے پاس وسعت ہے تم اللہ کو یاد کرو اللہ غمیوں میں تم کو یاد کرے گا مصائب میں تم کو یاد کرے گا پریشانیوں میں تم کو یاد کرے گا بیماریوں میں تمہیں یاد کرے گا تمہاری رزق کے مسائل نہیں ہوں گے اس وقت تمہیں یاد کرے گا یہ خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا غلام میرے بیٹے اے فضل اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو حفاظت کرو احکام کی پابندی کا صرف مطلب نماز نہیں صرف روزہ نہیں صرف زکوٰۃ اور حج نہیں یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اصل حقوق العباد ہے کسی کو ایزا نہ پہنچاؤ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ میراث میں بہن اور بھائیوں کی میراث ادا کرو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو اپنے چھوتوں پر رحمت کا معاملہ کرو اپنے بڑوں کے ادب کا معاملہ کرو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یہ پابندی میں احفظ اللہ میں داخل ہے یا فضو کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تمہارے مصائب میں کام آئے گا تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا اور پھر آگے فرمایا اور دیکھو اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو میں نے گزشتہ جمعہ کو ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا پہلا واقعہ تو موسا علیہ السلاۃ وسلام کا کہ اب تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں دشمن کے گھر میں جو بچوں کو قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے انہی کے اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسا کا پروان چرا دیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو دشمن کے گھر میں بھی مدد کروا دیا کرتا ہے اور دوسرے واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب جبریل کے فوک مارنے سے حاملہ ہو گئے اور اس موقع پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں مریم سے متعلق فرمائی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس موقع پر لوگوں نے کیسا تانا دیا قرآن نے نقل کیا ہے یا اخت ہارون ماں کان ابو کمرا و ماں کانت ام کے بغیا او ہارون کی بہن مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی یعنی علیہ زبہ غلط کام کرنے والے وہ لوگ تو نہیں تھے مریم تیرا باپ تو نبی تھا عمران علیہ السلاۃ وسلام تیری ماں تو پاک دامن ہے یہ نے کیا کر دیا یہ کیسا بچہ لے کر آ گئی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے تو کہاں سے لے کر آئی تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا تم یہ جواب دینا تو لرحمان سوما فلن اکلم اليوم سیا میں آج نہ بولنے کا روزہ رکھتی ہوں میں بولوں گی نہیں تم اسی بچے کو پوچھ لو یہ بچہ تمہیں کہے گا کہ میں کیسے آیا ہوں دنیا کے اندر تو وہ لوگ یوں کہنے لگے کہ بھلا یہ یہ, یہ, یہ گہوارے کا بچہ چھوٹا سا بچہ دو دن کا بچہ یہ کیا بولے گا کہ تو کہہ رہی ہے اسی سے پوچھو لیکن اس بچے سے جب پوچھنے لگے تو اس بچے نے اپنی پوری حقیقت کو واضح کیا عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی و وجعلنی مبارکن اینما کن و اوسانی بسلا و زکاتی مادم تو ہرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ملیت ویوم یو ویوم ابعث حیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھ کو کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے متبرک بنایا وجعلنی مبارک نئی نما کن وہ اور مجھ کو حکم دیا نماز پڑھنے کا زکات ادا کرنے کا وہ اوسانی بسلاط و زکات معدوم تو حیا جب تک میں زندہ رہوں وبرم بے والدتی اور میری والدہ کا متی اور فرما بردار بنایا یعنی میں اپنے والدہ مریم کی اطاعت کروں گا وبرم بے والدہ تھی ولمی جالنی جب بارن اور مجھے بدبخت اور ظالم بنا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا یہ اپنے پوری پورے مسئلے کو پوری حقیقت کو واضح کیا مجھے صرف اس واقعے سے میرے بھائی اور بہنوں یہ بتانا ہے کہ شان ہو منوال ہو جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بظاہر ذلتوں کی شکلیں ہوتی ہے لیکن ذلت کی شکل کے اندر سے اللہ عزت سے نوازا کرتا ہے بظاہر ذلت کی شکل تھی مریم کے لیے الزام آ گیا تھا لیکن اول العزم پیغمبر اس علیہ سلاۃ وسلام آپ کو عطا فرما دیے بخاری شریف اباب المساجد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو کسی کی نوکرانی تھی باندھی تھی کام کرنے والی تھی اتفاق ایسا ہوا اس کے مولاؤں نے جب اس کو آزاد کر دیا تو اس عورت نے یوں کہا کہ میرا میری ساری زندگی تمہارے اندر گزری تو اب بڑھاپا بھی تمہارے اندر گزارتی ہوں تمہارے ہی اندر رہوں گی اب میں کہیں نہیں جاتی اب اس مکان کی ایک بچی کو لے کر وہ گاردن میں گھمانے کے لیے تفریح کے لیے کھیلنے کے لیے لے گئی اتفاقاً بچی کے گلے میں سرخ اور لال موتیوں کا ہار تھا بچی نے نکال دیا چیل نامی جو پرندہ ہوتا ہے وہ وہاں سے گزرا اس نے گوشت سمجھ کر اس کو اٹھا لیا اب اس عورت کو کچھ پتا نہیں بچی کو لے کر آئی گھر پر تو گھر والوں نے پوچھا یہ ہار کہاں گیا اور عمومی طور پر جب چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے کام والوں کا نام آتا ہے یہ دستور ہے دنیا کا کہ چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے کام والوں کا نام آتا ہے اسی کا نام آیا کہ تو نے چوری کی یہاں تک کہ اس کے کپڑے اتارے اور کپڑے اتار کر اس کی تفتیش کی اور اس کو دیکھا کہ ہار کہاں ہے پھر وہاں میدان میں گئے گاردن میں گئے اس چیل نے ہار کو ڈال دیا اس عورت نے کہا کہ لیجئے یہ ہار مجھے جو ہے برا بلا کہتے تھے کہ میں نے چوری کی ہے حالانکہ یہ ہار تو پرندہ لے گیا تھا اس کے بعد وہ اس گھر سے ناراض ہو گئی اور چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لے آئی اللہ کے نبی نے اس کے لیے مسجد نبوی کے قریب میں ایک خیمہ بنا دیا وہ حضرت عائشہ کو روزانہ ملنے آتی تو جب ملنے کے لیے آتی تو وہ ایک جملہ کہتی ویوم من تعاجیب ربنا ارے وہ ہار گم ہونے کا دن میرے رب کے عجوبوں میں سے تھا میرے رب کے تعجب خیز دنوں میں سے تھا فرمایا میرے رب نے مجھے کفر کی دنیا سے نجات دی مطلب بظاہر تو میری ذلتی ہوئی مجھ پر چوری کا الزام لگا میرے کپڑے اتارے گئے اور میری تفتیش کی گئی لیکن اس کے پیچھے میرا اللہ مجھے ایمان تک پہنچانا چاہتا تھا یہ اللہ کا نظام ہے ظاہر میں تھوڑی سی ذلتی اس کے پیچھے عزت کے مسائل ظاہر میں تھوڑی سی پریشانی اس کے پیچھے اللہ وسعت کے دروازوں کو کھولتا ہے ان العسر یسرا لیکن ہمیں ایمان نہیں رہا غیب کے اوپر اللہ کے اوپر حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا ایمان مشاہدہ سے زیادہ غیب پر ہونا چاہیے آج ہمارا ایمان مشاہدہ پر تو زیادہ ہے کہ چاند کو دیکھا اس لیے ایمان آفتاب کو دیکھا اس لیے ایمان فلاں چیز کو ترپتے ہوئے دیکھا اس لیے ایمان سمندر کے پانی کو دیکھا اس لیے ایمان یہ تو سب دیکھ کر ایمان ہے ہمارا اصل ایمان تو وہ ہے یؤمنون بالغیب بن دیکھے ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان بہت اعلیٰ ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ شان ہو جو کرتا ہے اس میں خیر ہے چاہے پریشانی مجھے ہو رہی ہے چاہے میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے میرے مسائل ہیں میری بیماریاں ہیں لیکن اس کے پیچھے میرا رب جو ہے میرے لیے دروازے کھولنے والا ہے تو پہلی نصیحت فرمائی کہ اے فضی اللہ اللہ کے امور کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا آگے فرمایا وحیدا سلطفس اللہ جب سوال کرنا ہو اللہ سے مانگو چھوٹی چیز بڑی چیز اللہ سے مانگو وہی دستہ ان اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو اے اللہ تو ہی سیدھا راستہ ہم کو بتا سرات الدینہ نام علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے من النبیین و صدیقین والصالحین آگے چوتھی نصیحت فرما رہے ہیں اے میرے غلام اے میرے بچے تم یاد رکھو لوز تماعت امتو اللہ فاو کا بے شعین لائن فاؤ کا علامہ کتب اللہ یہ سونے کے پانی سے یہ نصیحت لکھ لو سننے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کہتا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس سن لو ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پر آ جائیں کہ ہم تمہیں اتنا نفع پہنچانا چاہتے ہیں وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں ذرہ برابر بے شعی ان ذرہ برابر مگر وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا تقدیر میں جو لکھا ہے پوری امت مل کر عزت دینا چاہے وسعت دینا چاہے دولت دینا چاہے نہیں ہو سکتا ہے وہی ہوگا جو اللہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے آگے فرمایا اللہ کا بے ساری امت مل کر تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے نقصان پہنچانے پر آ جائے تکلیف پہنچانے پر آ جائے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر وہی ہوگا جو اللہ نے تمہیں مقدر میں لکھا ہوگا تو اب ہمارے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشی ہے ہمارے گناہ ہے ماں اصاب کم مصیبت فبما فبی ماں کسبت ایدیکم کم وہ آفون کثیر تمہارے گنا کے لائے ہوئے یہ اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہم پر ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے ابتلا و امتحان ہوتا ہے جب انسان گنا کرتا ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو قبض کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس کو اچھا نہیں لگتا وہ پریشان رہتا ہے بظاہر وہ عاملوں کے پاس دوڑتا ہے کہ یہ عامل تعویز دے دے میرا قبض ٹوٹ جائے مجھے اچھا لگنے لگے میری پریشانی دور ہو جائے میرا ڈپریشن دور ہو جائے لیکن میرے بھائیوں عامل کچھ نہیں کر سکتا یہ سب معاشی کا نتیجہ ہے معاشی کا اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشی سے اپنے آپ کو بچائیں اب معاشی کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی ایک بات ہے جو میں صرف عبارت پڑھ دوں عربی میں اس اس اس کی کی کا تفسیر میں کسی اور موقع پر فرمایا ان جب انسان نیکی کا عمل کرتا ہے تو ضیاء الوجہ چہرہ منور ہو جاتا ہے وہ نورن فلقل اللہ دل کو نور والا منور کر دیتا ہے نمبر تین وہ وسعتن فر رسک اور اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے وہ قوتن فل بدنی اور بدن میں اللہ اس کو قوت عطا فرماتا ہے اور پانچویں چیز ابن عباس فرماتے ہیں وہ حبوب فی قلوب فی قلوب بل اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دل میں یہ نیکیوں کے ثمرات ہے اور اسی طرح برائیوں کے بھی ثمرات ہیں اللہ ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وصلی اللہ علی نبینا محمد و علیہ وصحب اجمعین برحمتک یا رحم حمر